نعت شریف کے ارشاد میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے جوار محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جوار محمد میں رہتے ہیں حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک عالم حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی دامت برکاتہم تھے اس وقت حیات تھے ان کی فرمائش پر یہ اشعار کہے گئے جنہوں نے مدینہ منورہ سے یہ مصرع لکھ کر بھیجا تھا جوارے محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصرا انہوں نے بھیجا باقی ناز شریف کے اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم زمین پر مدینے رہتے ہیں ہم پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم پلک پر مگر یاد آ جاتا ہے گٹا اٹھی ہے تو ہی کھول زلف عن پری ساخی کیا ساخی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ گٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عن پری ساخی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین جس جگہ حضور عبد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے عرش و کرسی سے بھی افضل ہے متفقہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہاں وہ جگہ وہ جگہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم پلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف جوار محمد میں رہتے ہیں ہم جوار محمد میں رہتے ہیں ہم زمین پر ندی میں رہتے ہیں ہم پلک نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف جوار محمد رہتے ہیں ہم جوار محمد مد رہتے میں علیہ نے فرمایا کہ کا عجیب عاشقانہ حال تھا فرماتے تھے کہ جو نام نام نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دو دفعہ ووٹوں کا جو وصل ہوتا ہے جو دو نیم میں دونوں ملتے ہیں تو دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا بوسا عطا دو دفعہ کی عاشقوں کی باتیں اللہ تعالیٰ عشق و محبت کا ذرہ ہم کو بھی عنایت کرتا نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرط میں رہتے ہیں ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ایک مجلس میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی کوئی بھی دوسرا ضرور شریف پڑھنا واجب ہے نہ پڑھنے والا گناہ گار بھی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا بھی ہے اس کے لیے لیکن ایک مجلس میں اگر ایک دفعہ ضرور شریف پڑھ لیا تو دوسری دفعہ ضرور شریف پڑھنا واجب نہیں ہے البتہ عاشقوں کا جو ہے شیوا یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم جو مختصر ضرور شریف ہے وہ ضرور پڑھ لینا چاہیے نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا جوار محمد میں رہتے ہیں ہم جوار محمد کرم ہے یہ مالک کا ہے دوست کرم ہے یہ مالک کا ہے دوست ہے کی باستی میں بستے ہیں ہم مدین کی بستی میں بستے ہیں ہم زمین پر مدین کی بہتے ہیں ہم پر مگر ناز کرتے ہیں ہم مدینے مدینے کی کی نسبت نسبت ہے ہے قیمت قیمت میری میری بغل نہ بغل نہ سستے ہیں ہم مدینے کی نسبت ہے قیمت میں مگر حقیقت میں سستے زمین پر ہیں ہم فلک پر مگر نام مدینے میں مرنا مقدر میں ہو مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعا نہیں یہ نالائے رب کا کرم یہ نالائے پر ہے رب کا کرم محمد کی نگر رہتے ہیں ہم کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پر نا رب کا کرم یہ پر نایا رب کا کرم محمد کی نگری رہتے ہیں ہم زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم پلک پر مگر نام شفاعت شفاعت محمد کی بھی ہو محمد کی بھی ہو موہم مدھی دن یہ کرتے ہم دعا رات دن یہ کرتے ہیں ہم شتا ہم ہو نصیب دعا رات دن یہ کرتے ہیں ہم رات دن یہ کرتے ہم زمین پر مدی میں ہم پلک پر مگر نام کرتے ایک بات یاد آئی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف نہ پڑھنے والے پر بدوا فرمائی ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدب احسان ہے اس لیے کہ جو شخص درود نہ درود نہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر اس پر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے تو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلاکت کی بدعا فرمائی تاکہ وہ ڈر کے ڈر کے ہی اگر آشقانہ نہ پڑھ سکے تو ڈر کی وجہ سے پڑھ لے تاکہ اس کو نجات ہو جائے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسانات ہی احسانات احسانات ہی احسان کاش کے ہم سمجھیں شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب دعا رات دن یہ کرتے ہیں ہم زمین پر مدینے رہتے ہیں ہم مدینے میں ہر سال ہو مدینے میں ندینے سار حاضری خدا سے پر یا کرتے ہمیا مدینے میں ہر سال ہو حاضری خدا سے یہ فریاد کرتے ہیں ہم خدا سے یہ فریاد مدینہ مجھے پتہ سکن مدینہ مجھے نہ بھولو گزارش کرتے ہیں ہم

مجھے نہ بولو گزارش کرتے ہم بولو گزارش کرتے ہم زمین پر ندی نے کرتے ہیں ہم پلک پر مگر ناز کرتے اللہ علیہ کا مکتا ہے ناز شریف کا بدل میرے پل بو جان ہے مہا اختر میرے پل بو جان ہے وہاں مدین سے گو بولتے ہیں ہم مدینے سے گو رہتے ہیں ہم اختر میرے پل ہے جائیں اختر پر مگر ناز کرتے ہیں کے سفر نامہ یونین کے ملفوظات و ارشادات جس ملفوظ مجموعے کا نام معرف ربانی ہے معارف ربانی سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے اشد محبت کے اصول کا طریقہ یعنی <clears throat> وہ محبت جو اپنے اہل ویال سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اپنے اہل ویال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ یعنی سارے ساری نعمتوں سے ساری کائنات سے زیادہ محبت اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے اس کے حصول کا طریقہ کیسے یہ محبت حاصل ہوتی اللہ پنت والا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا طریقہ بخاری شریف کی حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جو دراصل بزبان نبوت آیت والذین آمن و حب بحب اللہ کی تفصیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اللہ کا اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں وہ حب میں یحب اور جو بندے آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں لہذا اللہ والوں سے محبت رکھنا اس حدیث سے ثابت ہے خواہ وہ اپنا پیر ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ اپنے شہر کی محبت زیادہ ہوگی جیسے باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن چچا اور ماموں آ جائے تو ان سے بھی محبت کرتے ہو یا نہیں تو اپنے شہر کی محبت تو سب سے زیادہ ہوگی لیکن اللہ کا کوئی اور عاشق آ جائے تو اس سے بھی محبت کرو اس لیے وقوق کا نہیں حقوق میں تمام اللہ والوں سے محبت کی تعلیم ہے کہ اے خدا جتنے بندے زمین پر آپ سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی محبت بھی مانگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں الدی یبلغنی حکبک اور ہمیں ایسے اعمال کی محبت بھی عطا فرما جو ہم کو آپ کی محبت تک پہنچا دیں یہ تو سوال ہو گیا اور اس میں محبت کے حصول کا طریقہ بھی بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اعمال کی توفیق و حب میں حبک سے حاصل ہوگی یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی ان کی صحبت اور ان سے محبت کرنے سے دونوں دونوں اعمال کی توفیق نصیب ہو جائے گی اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی دونوں نعمتوں کی حصول ہو جائے گا اللہ کی محبت بھی اور ان اعمال کی محبت جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بس اللہ والوں کی محبت سے دو مقصود حاصل ہوں گے نمبر ایک اللہ کی محبت اور نمبر دو اللہ کی محبت کے اعمال چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجاز بیگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ کی محبت اور اعمال کی توفیق کے درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو رکھ دیا جو رابطے کا کام کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے ساتھ رہنے سے اللہ تعالیٰ کے عاشق بھی بن جائیں گے اور ان اعمال کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اسی لیے اللہ والوں نے ہمیشہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا ہے اور ان کا یہ عمل بھی حدیث کی ہے لہذا کسی اہل اللہ سے جہاں آپ کو مناسبت ہو ضرور تعلق قائم کریں یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے ہمارے بزرگوں کی سیرت ہمارے بزرگوں کی دولت ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے کہ جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اہل اللہ کے سامنے ادب طے کیا مولانا مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے حاجی صاحب غیر عالم سے رجوع کیا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے جلیل القدر علماء نے غیر عالم کو پیر بنایا لیکن آج عالم کو عالم پیر بناتے ہوئے شرما رہی ہے یہ کیا بات ہے طلب اور پیاس نہیں ہے رسید بک پر چندہ لینے کے نام کے لیے نام رکھیں گے جامعہ قاسمیہ جامعہ رشیدیہ جامعہ اشرفیہ تاکہ امت کو ان بزرگوں کے نام پر حسن زن ہو اور خوب پیسہ آئے لیکن بھائی ان بزرگوں نے چندہ نہیں کیا تھا کچھ کام بھی کیا تھا اے اللہ کے سامنے اپنے نفس کو مٹایا تھا حکیم علومت فرماتے ہیں کہ جب تک ہم نے حاجی صاحب سے بیت نہیں کی تھی ہم تینوں کو وہ عزت حاصل نہیں تھی لیکن جب حاجی صاحب سے بیت کی اور اللہ اللہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دھرا بھرا عطا کیا کہ جہاں بھی ہم لوگ گئے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی لیکن عزت کے لیے اہل اللہ سے تعلق نہ کریں رب العزت کے لیے کریں سبحان اللہ عزت کے لیے اہل اللہ سے تعلق نہ کریں رب العزت کے لیے کریں ہم اللہ والوں سے صرف اللہ کے لیے تعلق کریں میرے شہر مولانا شاہ شاہد البنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کہا کباب کہاں سے لیتے ہو کباب والوں سے مٹھائی کہاں سے لیتے ہو مٹھائی والوں سے کپڑا کہاں سے خریدتے ہو کپڑے والوں سے لیکن اللہ کہاں سے حاصل کرو گے کتابوں سے کتابوں سے کپڑا کیوں نہیں خریدتے کتابوں سے مٹھائی کیوں نہیں خریدتے میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ اللہ والوں ہی سے ملے گا کتابوں سے ہمیں کمیت علمیہ تو مل جائے گی کہ مغرب کی تین رکاتے ہیں عشق کی چار ہیں وغیرہ مگر کیفیات علوم کیفیات علوم اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے کیفیات علوم اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے علامہ سید سلیمان ندوی صاحب نے فرمایا کہ آج کل اہل علم کے اعمال و اخلاق میں جو کوتاہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نبوت کے بعد نور نبوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور نور نبوت علم نبوت پر عمل کی توفیق کا ضامن ہوتا ہے اور نور نبوت ملتا ہے اہل اللہ کے سینوں سے اہل علم کے اعمال و اخلاق میں کمزوری کی وجہ یہی ہے کہ اہل اللہ کے سینوں سے نور نبوت حاصل نہیں کرتے مالا بدہ انہوں نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے بھائی کتابوں میں تم نے فقہ ظاہری تو پڑھ لیا اور اما نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم باعث لیکن نور نبوت اللہ والوں کے سینوں سے ملے گا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اختر میاں سنو اللہ کا راستہ ویسے تو مشکل ہے کہ نفس کا مقابلہ کرنا گناہوں سے بچنا آسان نہیں لیکن اللہ والوں کا ہاتھ اگر ہاتھ میں آ جائے تو اللہ کا راستہ نہ یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے آہ ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا مجھے سحر ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے جو آپ اس جو آپ سے اس وقت مخاطب ہے یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ پہلی ہی ملاقات میں چالیس دن اس نے اپنے شہر کے ساتھ گزارے ہیں اور پہلی نظر جو شہر پر پڑی تو دل نے کہا کہ آ مجھے شمس الدین تبریزی مل گیا میرے شہر شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے اجر قلفہ میں تھے بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور مجھ سے فرمایا کہ اختر مجھ کو ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کے لال لال ڈورے بھی نظر آئے اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا تو ارشاد فرمایا کہ ہاں عبد الغنی آج تم نے ہم کو خوب دیکھ لیا اللہ جب حضرت تھانہ بھون میں حاضر ہوتے تو حکیم علومت ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور کئی قدم آگے بڑھ کر استقبال کرتے اور فرماتے تھے اے سب شادی ماں یعنی اے عبد الغنی آپ کے آنے سے مجھے سینکڑوں خوشی ہوئی حکیم علومت کا خط چھپا ہوا ہے جس میں میرے شیخ کو حضرت نے یوں مخاطب کیا ہے محبی و محبوبی شاہ عبد الغنی بول پوری سلم اللہ تعالی بکرما ہوں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پہلی ہی ملاقات میں چالیس دن شہر کے پاس لگانے کی توفیق ہوئی حضرت نے مجھے نہیں پہچانا مگر میں نے پہچان لیا کہ جنگل کی مسجد میں اور کون درویش ہوگا جب میری پہلی ملاقات ہوئی حضرت تلاوت کر رہے تھے بقائد کا دن تھا میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت لے لی تھی کہ میں شیخ کے ساتھ بقرعید کروں گا میں نے والدہ سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بقرعید بہت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک روحانی باپ کے ساتھ بقرعید کروں آپ مجھے اجازت دیجیے میرے جذبات کو دیکھ کر انہوں نے اجازت دے دی اور جب میں پہنچا تو بقرعید کا دن تھا آٹھ بجے دن صبح صبح حضرت کو دیکھا کہ تلاوت کر رہے ہیں میں خاموش کھڑا رہا لیکن پتہ نہیں حضرت کو کیسے محسوس ہوا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے میری طرف گھوم کر دیکھا جیسے ہی حضرت سے آنکھ ملی تو میں نے فوراً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اختر ہے پرتاپ سے آیا ہے چالیس دن رہنے کے ارادے سے اور آپ کا اجازت نامہ میرے پاس موجود ہے تو حضرت بہت خوش ہو گئے جب میں نے پہلا خط لکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ دل و جان اے شاہ قربانت گن یعنی اے شاہ میں آپ پر اپنا دل اور اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہوں تو حضرت نے اس پر لکھا کہ تمہارا مزاج محبت کا معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کا راستہ جلد طے ہو جائے گا یہ شیخ نے مجھے بشارت دی اس لیے عرض کرتا ہوں کہ شیخ کی خدمت میں جو مزہ پایا میں میں وہ بریانی اکیلا نہیں کھانا چاہتا چاہتا ہوں کہ تقسیم کر کے کھاؤں لہذا آپ لوگ بھی اپنے شہر کے پاس رہ کر یہ مزہ حاصل کریں اندر میں اللہ تعالیٰ من سے اللہ جی حالات ربنا هب لنا من من من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما في ذريتي اني تبت اليك المسلمين اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من من سخطك في النار اللهم اجعل سريرتي خيرا علانيتي واجعل علانيتي صالحا يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي لي ما ما لا لا ينقصك واغفر يضرك إنك أنت الوهاب أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا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 المستعان وعليك ولا ولا قوة إلا العظيم يا یا جو کچھ پڑھا اے اللہ اس کو قبول فرما لے اے اللہ جو سنا اس کو قبول فرما لے یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے اخلاص نصیب فرما دے مٹنا نصیب فرما دے یا اللہ اتنا اتنا مٹنا کی توفیق عطا فرما دے جتنا مٹنا آپ کو پسند اے اللہ اتنا مٹنا نصیب فرما دے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہو یا اللہ اتنا مٹنا نصیب فرما دے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہو یا اللہ اپنی رضائے کامل نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اور تمام دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اپنے فضل و کرم سے جلد فرما دیجیے اور ہم سب کو منتہا اولیاء سے عطا فرما اے اللہ اپنے کرم سے بلا استحقاق منتہائے اور یا یقین عطا فرما یا اللہ اپنے کرم سے محض اپنے کام سے بلا استحقاق اولیاء صدیقین یقین کی خط منتہا سب کو عطا فرما ہمارے مرشدین کو جزائے جزیر عطا فرما یا اللہ قیامت تک فساڑتن متفاعدن متضاعدن متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرما یا اللہ ہمارے مرشدین کے خاندان والوں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما برکتوں کی بارش فرما شہر والوں پر بھی برکتوں کی بارش فرما رحمتوں کی بارش فرما یا اللہ میرے مرشد سالس حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب دامت برکاتوں کی جامعہ کی منمت بن رہی ہے بہت ہی عظیم الشان کارنامہ ہے اے اللہ اپنے فضل سے خزانۂ غیب سے امداد فرما یا اللہ خزانۂ غیب سے امداد فرما یا اللہ خزانۂ غیب سے امداد فرما اے اللہ ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر خرچ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ قبولیت کے ساتھ قبولیت کی بھیک کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس میں خرچ کرنا ہماری سعادت ہے ہمارا اپنا فائدہ ہماری اپنی سعادت ہے اے اللہ غیب سے امداد فرما یا اللہ غیب سے امداد فرما یا اللہ غیب سے امداد فرما یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ہمارا شعیب بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو سب کو شفا ہے کام ہے عاجل مستمر عطا فرما دے ہمارے ڈاکٹر حافظ عمر صاحب کے سسرال والے جو بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا ہے آج عاج مستمر عطا دے اور اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے ہمارے گھر میں ہمارے دوستوں کے ہیں کوئی بھی بیماری ہو اللہ ہمارے پڑوسی کے ہیں اللہ سب کے سب کو اللہ اپنے فضل کرم سے شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے یا اللہ برکت عطا فرما دے آسان حلال بابر قطر نصیب فرما کو یا اللہ آسان حلال بابر قطر نصیب فرما دے یا اللہ آسان حلال بابر قطر نصیب فرما کو جن کے رشتے نہیں آئے اللہ کو نیک سال رشتے عطا فرما یا اللہ نے ایک سال عطا فرما جو بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں اے اللہ اپنے فل سے ان کو نیک صالح رشتوں سے نواز دیجیے اے اللہ پیار و محبت والے نیک سال رشتوں سے نواز دیجیے اے اللہ جن کے رشتے کو چکے ان میں آپس میں پیار و محبت عطا فرما نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ ہم کو حیات عطا فرما اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ موت عطا فرما یا اللہ حسن خاتمہ محبت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد اجمعین آمین برحمتہ اللہ کل جمعہ ہے اور جمعے کے اعمال تو جمعرات سے ہی شروع ہو جاتے ہیں جس سے ہو سکے بھی جمعے کے مصنون اعمال جو بتاتے رہتے ہیں ان کا اہتمام کرے خاص طور سے جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہے حضرت والا کی تعریف کردہ یہ کتاب ہے بہت ہی جامع ہے الحمدللہ میں نے اور کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے سنتوں کی حضرت والا نے بہت ہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے جو جو سنتیں ہیں وہ جتنی عمل کی جا سکتی ہیں بہت ہی عمدہ طریقے سے حضرت نے اس میں ساری کی ساری ہی لکھ دی ہیں بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ یعنی ایک موقع کی سنتیں ایک دفعہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر تکرار ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے سارے گھر والے بیٹھ جائیں دو تین منٹ لگیں گے ایک موقع کی سنتیں جیسے سونے کی سنتیں ہیں یا جاگنے کی سنتیں ہیں یا وضو کی سنتیں ہیں یا نماز کی سنتیں ہیں یا لباس کی سنتیں ہیں یا معاشرت کی سنتیں ہیں دو تین منٹ بیٹھ کر اگر تکرار کر لی جائے تو تھوڑے دن کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سنتیں دل میں بیٹھ جائیں گی اور موقع پر یاد آ جائیں گی سب سے آسان طریقہ یہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سنتوں کا خاص طور سے اہتمام کریں اور مردوں کے لیے تو معلوم ہی ہے کہ جمعے کو جلد مسجد جانا پیدل مسجد جانا اچھا اور صاف لباس پہننا پلٹو لگانا غسل کرنا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبے کو غور سے سننا خطبے کے دوران کوئی بات چیت کرنا جو ہے منع ہے جس طرح نماز کی حالت میں خاموش رہتے ہیں اسی طرح خطبے میں خاموش رہنا چاہیے حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کو دیکھے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی بات چیت کر رہا ہے تو اس کو منع کرنا بھی منع ہے خاموش بیٹھے رہیں چاہے دو دانوں بیٹھیں چاہے کیسے بھی بیٹھیں اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے آرام سے جس طرح بیٹھ سکے بیٹھ جائے لیکن ادھر ادھر نہ دیکھے بات نہ کرے اور خطبے کو غور سے سنیں حتیٰ کے دوران خطبہ سنتوں کی سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جیسے خطبے کی اذان ہونے والی ہو اگر اذان ہونے والی ہو تو سنتیں نہ پڑھیں اور پہلے خطبے کو سنیں پھر نماز ادا کریں پھر اس کے بعد سنتیں ادا کریں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے ضرور شریف پڑھا کرو تو جتنا تحمل ہو جائے میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو سو مرتبہ پڑھنے کا جس کا معمول ہو وہ اگر تینتیس دفعہ اور پڑھ لے تو یہ کثرت میں ہو جائے گا ایسے ہی کوئی کسی کو اگر صرف تینتیس دفعہ بتایا ہے تو تینتیس کی جگہ وہ پچاس پڑھ لے اکیاون پڑھ لے تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ شریف بھیجا جائے لیکن زیادہ سے زیادہ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے شہر کی اجازت سے تو اس کا تعداد کا تعین کر لیں بغیر اجازت کثرت نہ کریں بس یہی سب کچھ ہے اور بھی جو سنتیں کتاب میں لکھی ہیں اس کو پڑھ لیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ